تین سنہرے بالوں والا شیطان بہت عرصے پہلے ایک چھوٹے سے شہر میں ایک غریب کاشتکار میاں بیوی کی قسمت نے کروٹ لی ان کے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کے الٹے ہاتھ کی طرف کان کے پیچھے شاہی مہر کا نشان تھا اس لڑکے کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ وہ بہت ہی عظیم شخصیت ہوگا وہ نہ صرف اپنے والدان کے لیے خوشحالی اور خوش نصیبی کا سبب ہوگا بلکہ پورے شہر کے لیے بھی یہ بھی مانا جانے لگا کہ جب وہ اس عمر تک پہنچے گا اس کا نکاح بادشاہ کی بیٹی سے ہوگا ان ان کا ملنا تقدیر میں تھا یہ میاں بیوی بہت خوش تھے جب بادشاہ کو اس لڑکے کے بارے میں علم ہوا تو وہ بہت آگ ببولا ہو اٹھا ایک کاشتکار کا بیٹا کیسے اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے جو ایک شہزادی ہے اس نے ایک دولت مند زمیندار کا بھیس اختیار کیا اور وہ کاشتکار کے گھر گیا اس نے جھوٹ بولا کہ وہ اولاد سے محروم ہے اور اس نے ان والدان کو بچے کے بدلے دو سونے کی تھیلیاں دینے کی پیشکش کی میاں بیوی دونوں نے اس بات پر غور کیا انہوں نے بہت حلیمی سے سونا لینے سے انکار کر دیا پر اپنے بیٹے کو دینے کے لیے راضی ہو گئے انہیں علم تھا کہ وہ اپنی اولاد کو وہ سب دینے کے قابل نہیں ہے جس کا وہ حقدار ہے

انہوں نے لڑکے کا نام لیو رکھا اور انہوں نے اس کی پرورش اپنی اولاد کی طرح کرنے کا فیصلہ کیا بہت سال گزر گئے لیو اب ایک بہت ہی ہونہار اور دانش مند شخص بن گیا تھا ایک مرتبہ جب وہ جنگل پار کر رہا تھا معاف کرنا جناب ہاکس کے شہر کا راستہ کیا تم بتا سکتے ہو او یہ تو بہت آسان ہے اس عجیب سے لگنے والے درخت سے آپ الٹے ہاتھ کی طرف مڑیے اور پھر نہیں یہ کیسے ممکن ہے میں نے اسے دور بھیج دیا تھا جب وہ اس اس عمر تک پہنچے گا کا نکاح بادشاہ کی بیٹی سے ہوگا نہیں میں اسے کبھی اپنی بیٹی سے نکاح نہیں کرنے دوں گا اب میں کیا کروں رکو میرے پاس ایک تجویز ہے <clears throat> سنو اے لڑکے میرے پاس ایک بہت ہی اہم شاہی فرمان ہے جو محل میں ملکہ تک پہنچانا بہت ہی ضروری ہے کیا تم میری مدد کر سکتے ہو یاد رہے یہ بہت ہی اہم ہے ساتھ ہی اس خط کو کھولنے کی ضرورت مت کرنا او میں سمجھ سکتا ہوں بادشاہ سلامت میں لفافہ کبھی نہیں کھولوں گا اور میں فوراً ہی کونچ کرتا ہوں او مہربانی کر کے ایسا ہی کرو جتنی جلدی تم پہنچو گے اتنی ہی جلدی تم اپنی تقدیر سے روبرو <laughs> لیو نے اپنا سفر شروع کیا وہ اس سے بالکل بے خبر تھا کہ اس کی تلاش کی ابتدا تو اب ہوئی تھی اس نے گھوڑے پر سوار گھنٹوں سفر کیا محل اب کچھ ہی پل کی دوری پر تھا پر اچانک گھوڑے کے سامنے ایک سانپ روم ہوا بلی یہ کیا کر رہے ہو یہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو بلی رک جاؤ جب تک گھوڑا رکا لیو ایک گھنے جنگل میں پہنچ چکا تھا محل سے کوسوں دور شکر ہے اسے ایک چھوٹا سا گھر ملا وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور اس نے لکڑی کے دروازے پر دستک دی سنیے میرا نام لیو ہے میں محل کی طرف جا رہا تھا ایک بہت ہی اہم پیغام پہنچانے کے لیے پر میں اپنی راہ سے بھٹک گیا ہوں رحم کریں کیا آج رات میں پناہ لے سکتا ہوں یہ تو بہت ہی سلیقے دار گھر ہے شکریہ مجھے یہاں پناہ دینے کے لیے لگتا ہے کہ تمہیں علم نہیں کہ میں کون ہوں او مجھے معلوم ہے تم جنجر ہو شہر میں لوگ تم سے بہت زدہ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ لوگ کبھی میرا یقین نہیں کریں گے شاید وہ میری شکل دیکھ کر زدہ ہو جاتے ہیں پر تم کیوں مجھ سے خوف زدہ نہیں اس لیے کیونکہ میں لوگوں سے محبت کرتا ہوں لیکن مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں جو لوگ کہتے ہیں ہیں وہ وہ ان لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے جن کو جانتے بھی نہیں میرا مطلب ہے تم نے تو ایک اجنبی کو ایک رات کے لیے اپنے گھر میں رہنے دیا ہے ہے نا اور میرے خیال سے یہ دریا دلی ہے جنجر حیرت میں پڑ گیا اتنے سالوں میں کبھی کسی نے اس کی تعریف نہیں کی تھی لیو نے کچھ کھایا پیا اور سیدھے سونے چلا گیا جنجر کو یہ بہت عجیب لگا کہ ایک عام شہری کو کیوں شاہی پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی اس نے لیو کے جیکٹ میں رکھے لفافے کو دیکھا اشتیاق مندی میں اس نے اسے کھولنے کا فیصلہ کیا اس خط کو لانے والے کو فوراً زندگی بھر کے لیے تہ خانے میں پھینک دیا جائے بادشاہ ایسی کوئی گزارش کیوں کرے گا یہ بادشاہ تو فطرت سے ہی ظالم ہے لیو اس کا حقدار نہیں جنجر نے وہ خط پھاڑ دیا اس نے کوڑے کاغذ پر نیا پیغام لکھا اور اسے شاہی لفافے میں ڈالا اور اسے واپس اسی جگہ رکھ دیا جہاں وہ تھا اگلے دن جب خط لے کر لیو محل میں پہنچا اس خط کو لانے والے کا نکاح فوراً شہزادی کے ساتھ کر دیا جائے فوراً شہزادی بیلا کو بلاؤ بلا تمہارے والد کی خواہش ہے کہ تم اس نوجوان کے ساتھ نکاح کرو قبول ہے جیسا کہ تقدیر میں لکھا تھا جیسے ہی لیو اور بیلا نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا انہیں محبت ہو گئی میں یقیناً ان سے نکاح کرنا چاہوں گی امی ملکہ بہت خوش ہوئی اسی دن نکاح ہو گیا لیو اور بیلا بہت خوش تھے اور یہ خوشی زیادہ دیر نہیں رہی جب بادشاہ واپس آیا تو وہ یہ جان کر آگ ببولا ہو اٹھا کہ آخر یہاں ہوا کیا پر اب بہت دیر ہو چکی تھی لیو اب ایک شہزادہ تھا اور کسی بھی طرح بادشاہ کے لیے اپنے داماد کو تہخانے میں ڈالنا مناسب نہیں تھا اس نے ایک اور ترکیب سوچی او میرا دل ٹوٹ گیا ہے مجھے علم ہے مجھے تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دینا چاہیے تھا کہ شہزادی پر ایک بدوا نازل ہے کہ نکاح کے ساتویں دن اس کا انتقال ہو جائے گا صرف ایک ہی ترکیب اسے بچا سکتی ہے شیطان کے تین سنہرے بال میں تمہیں وہاں جانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا میں جاؤں گا میں اپنی سری کے حیات کو کچھ نہیں ہونے دوں گا لیو <laughs> نے اپنی بیوی کو الوداع کہا شیطان تک پہنچنے کا اس کا راستہ اسے ایک بہت بڑے شہر میں لے آیا اور جب اس نے اندر گھسنے کی کوشش کی فاٹک پر دربان نے اسے روک لیا اگر تم اندر جانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے یہ پہلی سلجھاؤ مجھے بتاؤ کیوں ہمارے مالک کا فوارہ جو ہمیں کبھی انگور کا رس دیتا تھا وہ اب ہمیں پانی تک مہیا نہیں کراتا لیو نے کچھ دیر سوچا مجھے تمہارے مسئلے کا حل معلوم ہے پر اس وقت میں میں تمہیں تمہیں یہ مہیا نہیں کرا سکتا معلوم ہے ایک بہت ہی اہم تلاش کے سلسلے میں جا رہا ہوں اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اپنی تلاش کے مکمل ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص مجھے کسی سوال کا جواب دینے کے لیے مجبور کرتا ہے تو وہ شخص ایک بکری بن جائے گا ویسے تمہارا سوال کیا تھا کیا وہ کسی فوارے کی بابت تھا نہیں جلدی کیا ہے تم اس کا جواب اپنی واپسی میں کیوں نہیں دے دیتے او آپ جیسا رحم دل انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا شکریہ جناب لیو آگے چلا اور وہ ایک اور شہر میں داخل ہوا دربان نے اس سے پوچھا بتاؤ مجھے وہ درخت جس میں کبھی سونے کے سیب لگتے تھے اب اس میں بس پتے ہیں لیو نے وہی جواب دیا اور دربان نے اسے باخوشی اندر آنے دیا جیسے ہی لیو نے سوچا کہ عجیب پہلیوں کا سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے وہ ایک کشتی کے ملاح کے پاس آیا جس نے اس سے ایک اور سوال پوچھا میں تمہیں دوسری طرف لے جاؤں گا پر مجھے ایک بات بتاؤ میں لوگوں کو ہوں اور ملاح سے بکری کا ذکر کیا ظاہر ہے ملا نے سوچا کہ بکری بننے سے بہتر تو کشتی چلانا ہی ہے وہ لیو کو دوسری طرف لے گیا اور اسے ہاتھ ہلا کر الوداع کہا آخر کار لیو شیطان کے اڈے پر پہنچا باہر اس نے دیکھا کہ کوئی ایک درخت سے آم توڑنے کی کوشش کر رہا ہے معاف کرنا میں بہت شرمندہ ہوں میں ان آم کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی کیا تم میرے پوتے نہیں ہو میں نے سوچا کہ یہ شیطان ہے تم یہاں کیوں آئے ہو شیطان آپ کا پوتا ہے تو پھر ٹھیک ہے کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ وہ کہاں پر ملے گا مجھے اس سے تین پہلیا پوچھنی ہے اپنی پوری داستان شیتان کی دادی کو سنائی بادشاہ نے کہا کہ شیتان کے تین سنہرے بال تمہیں بدوا سے نجات دلیں گے <laughs> شاید بادشاہ میرے پوتے سے زیادہ انتہائی خبیز ہے تم بہت معصوم لڑکے ہو تمہارا سسر چاہتا ہے کہ تم کسی آفت میں پھنس جاؤ اس اس لیے نے تمہیں یہاں بھیجا رکو کیا ایسا ممکن ہے لو شیطان آ گیا دیکھنا چاہوں گی کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے لیو بہت ہوشیار نوجوان تھا اس نے کچھ دیر سوچا اور دادی کے ساتھ ایک سودا کیا دادی کو لیو کو بچانا تھا اور ان جواب دینے تھے جو دربانوں اور کشتی کے مل نے پوچھی تھی اور کوشش کر رہی تھی تم بہت دانش مند ہو ٹھیک ہے دادی نے لیو کو ایک چیٹی میں بدل دیا اور اسے اپنی جیب میں رکھ لیا اب شیطان آیا تو وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ فوراً اسے نیند آ گئی دادی ماں تم کیا کر رہی ہو مجھے کتنا خوفناک خواب آیا میں نے دیکھا کہ وہاں ایک فوارہ ہے جس میں کبھی انگور کا رس بہتا تھا اور اب اس میں کچھ نہیں ہے پانی بھی نہیں بعد جب شیطان نیند میں سویا تھا اس کی دادی ماں نے ایک اور سنہرا بال توڑ دیا اب کیا ایک اور خواب وہاں ایک خوبصورت درخت ہے جس میں سونے کے سیب اگتے ہیں اور اب اس اس میں بس پتے ہیں بے درخت ایک چوہا کی جڑیں کتر رہا ہے دادی ماں کسی کو اس چوہے کو وہاں سے ہٹانا ہوگا ٹھیک ہے تم پھر سے سو جاؤ میں بھی سو جاتی ہوں نہیں میں جانتا ہوں کہ تم پھر سے بال کھینچو گی تو یہ لو اب میرے پاس تمہارے توڑنے کے لیے بال نہیں رہیں گے تم خوش ہو ویسے میرے پاس ایک اور ہے ہے وہ وہ کیا ملا لوگوں کو آر پار لے جانا کیوں نہیں بند کرتا وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا وہ اسے کیسے بند کرے اس کی پتوار پر بدوا نازل ہے اسے اپنی پتوار کسی اور کو پکڑانی ہوگی اس بدوا سے نجات پانے کے لیے کیا میں واپس سو سکتا ہوں یقیناً شب بخیر دادی ماں نے لیو کو پھر اس کے انسانی وجود میں تبدیل کر دیا اور اسے وہ تین سنہرے بال پکڑا دیے لیو نے اسے سجدہ کیا فوراً وہاں سے نکل گیا دوسری طرف پہنچ جاؤں تو پھر میں تمہارا جواب دوں گا ملا نے وہی کیا جو گیا تھا کسی اور کو اپنی پتوار پکڑا دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے اب الوداع

اب وقت آ گیا تھا پہلے دربان کے سوال کا جواب دینے کا ایک بہت بڑا مینڈک فوارے کے نیچے رہ رہا ہے اسے کر بھگا دو تو پھر سے تمہیں انگوروں کا رس دینے لگے گا او یہ کتنا شاندار فوارا تھا اس شہر نے بھی لیو کو چار سونے کے تھیلوں کا تحفہ دیا لیو نے اپنا تحفہ قبول کیا اور محل کے لیے روانہ ہو گیا جب بادشاہ نے سونے کے تھیلے لے کر لیو کو آتے دیکھا وہ لالچ کے احساس سے بھر گیا او او میرا داماد واپس آ گیا میں تمہارے بارے میں اتنا فکر مند تھا مجھے بتاؤ کہ تمہیں یہ سونا کہاں سے ملا لیو کو اب علم ہو گیا تھا کہ بادشاہ کتنا خبیش تھا شیطان کے راستے پر وہاں ایک ملا ہے آپ کو بس یہی کرنا ہوگا کہ آپ اس کی کشتی پر سوار ہو جائیں اس کی پتوار لیں اور جلدی کشتی کھے کر دوسری طرف جائیں دوسری طرف وہاں سونے کے خدان ہیں بادشاہ فوراں ہی کشتی کی جانب چل پڑا بینہ دوبارہ سوچے اس نے ملا کے ہاتھ سے پتوار چھین لی ملا خوشی سے ناچ اٹھا اور بادشاہ کو اس نے تنہا چھوڑ دیا اس دوران لیو نے اپنے اصلی والدان کے بارے میں ساری تفصیل جٹا لی دونوں ہی وہ کاشتکار میاں بیوی اور وہ میاں بیوی جنہوں نے اس کی پرورش کی تھی انہیں محل میں نیوتا دیا گیا پیشن گوئی سچ ہوئی لیو پورے شہر کے لیے خوش قسمتی اور خوشحالی لایا تھا اور جہاں تک اس لالچی بادشاہ کا سوال ہے یہ مانا جاتا ہے کہ آج بھی تنہا ہی وہ آر پار کشتی چلا رہا ہے کیونکہ کسی نے آج تک اس سے پتوار لینے کی جرت نہیں کی